اور جس دن وان سب کو اٹینی گا اور فرمائے گا جن کے گرو تم نے بہت آدمی گھیر لیے اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے ہمارے رب ہم نے ایک نی دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپن اس میاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی فرمائے گا آگ تمہارا ٹیکانا ہے ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے